اور ہر ایک کے لیے اپنی اپنی عمل کے درجے ہیں اور تاکہ اللہ ان کے کام انہین پورے بھر دے